میرے مرشد محبوب سیدی سعدی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار پا گئی جان سلطان جان کو پا گئی جان سلطان جان کو سلطان جان یعنی اللہ تے گا جو بھی کت تعلق کر لے گا تبھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی ذات اس کو ملے گی پائے گا جو بھی قطب زماں کو پائے گا جان میں جانے جان کو جان کیا تاج سلطانیت دی لذت پور آؤ کو کیا تاج سلطانیت بھی لذت قرب میں جانے کیا تاج سلطانیت بھی لذت والوں کو حاصل ہوتی ہے حافظ شیاری فرماتے ہیں جو حافظ گشت بے خود کا شمار ہے بیک جو اللہ کی خوشبو اور شہادم سے آتی ہے اور حافظ اللہ کے نام سے مست ہوتا ہے تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو کاؤس اور کی بڑی بڑی سلطنتیں ایران کی سلطنتیں تھیں ان کو ایک جو کے بدلے میں خریدنے کو تیار وہ اللہ اللہ تعالیٰ خرب کا وہ نشہ حاضر ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اور ساری سلطنتیں نگاہوں سے گر جاتی ہیں یہ لذت قرب آؤ ہوگا جب بندہ اللہ کے یاد میں تنہائی میں روتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے یہ لذت قرب جو ہے اس کو اللہ کا جو خود نصیب ہوتا ہے ساری کائنات اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے اور فرماتے ہیں گدائے میں کدا گے گدائے میں کدا عملے کے وقت مستی بھی حکم بر ستارہ کن و ناز بر فلک فرماتے ہیں کہ حافظ جب اللہ کو پا گیا اور اللہ کی قرب کی مستی اس پہ چھا گئی کہ کہتے ہیں کہ میں میں کدا یعنی خانقاہ کا اپنے شیخ کے خانقاہ کا ایک انتہائی ادنا سا غلام ہوں گدائے ام گدائے میں گدا ہوں میں گدا ہوں فقیر ہوں ہوں اپنے کی ادنا سا گدائے میں گدا ہوں لے کے وقت مستی لیکن جب میں اللہ کی محبت میں مست ہو جاتا ہوں تو مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ستاروں پر حکومت کر رہا ہوں اور فلک مجھ پر ناز کرتا ہے مگر یہ دولت جو ہے یوں ہی نہیں ملتی اس کے لیے جیسے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے ایسے ہی گناہوں کو دینا کسی اللہ والے سے تعلق ہو صحبت اولیاء ہو اور گناہوں کو چھوڑنے کے مجاہدات ہوں اور سنت پر معذبت ہو اور اسباب گناہ سے بھی دور رہے اور پھر دعا بھی کرے اور خود ہمت بھی کرے تب ہی کام بن جاتا ہے کام تو بن جاتا ہے لیکن ہم جگہ جگہ ہمت چوری کرتے ہیں یہ صحبت اولیا نہیں اٹھاتے یا اپنی رائے کو فنا نہیں کرتے مجاہدہ نہیں کرتے گناہوں سے بچنے کا اس لیے جو ہے وہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس اتنا ہی یہیں تک ہے جیسے انگور کا کیڑا انگور کی بیل پر چڑھا اور پتے کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا کیونکہ ہر طرف کے پتے میں کچھ نہ کچھ اس کے پل کا ذائقہ ہوتا ہے تو اس نے اس پتے کو کھانا شروع کیا تو اس نے سمجھا کہ بس یہی ہے ایسے ہی ہم نے ہم نے دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر دنیا پہ مرنا سیکھ لیا دنیا کی لذتوں کو حاصل سمجھ لیا لیکن حاصل یہ نہیں ہے اب انگور کا کیڑا پتے سے تھوڑا آگے بڑھ جائے تو انگور کا انگور کا رس پا جاتا ایسے ہی ہم ان ان رنگینیوں کو دنیا کی رنگینیوں کو بائی پاس کر دیں بائی پاس ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب بائی پاس سمجھ گئے ہے نا بائی پاس کس کو کہتے ہیں یہ راستے میں رکاوٹ ہے دل کی نالی کی تو یہاں سے اس طرف سے ایک نالی جوڑ کے اس کو بائی پاس کر کے وہاں لے جاتے ہیں تو دنیا کی رنگینیوں سے دو اوپر بائی پاس کر کے اللہ کو پا جاؤ دنیا کی رنگینیوں سے جو بائی پاس کر جائے گا اللہ کو پا جائے گا اور یہی اٹکا رہا بائی پاس نہیں کیا تو وہ نالی سے جو جس طرح خون نہیں خون نہیں پہنچتا دن تک ایسے ہی جو ہے بندہ اللہ سے محروم رہ جاتا ہے نا جانے کیا تاج سلطانیت بھی لذت قرب آو آ اپنے مالک پہ کر لو بھروسہ اپنے مالک پہ کر لو بھروسہ چھوڑ دو فکر ہی و ہاں سارے معاملات اپنے بندے کے بنانے کے لیے ذمہ لیا ہے ایک جگہ فرماتے ہیں کلام الہی میں اللہ کہ دنیا کے اندر روئے زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اب ہم جو ہے رزق کے لیے اتنا دوڑنے لگے کہ اللہ کو بھول جائیں تو گویا کہ ہم نے وہ کام جو اللہ کے اختیار میں تھا اللہ نے ذمہ لیا تھا اس کو ہم اختیار میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو حماقت ہے جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے بندہ اپنے ذمہ لینے کے چکر میں ایسے ہی فرمایا کہ جو اور بھی جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندے کے کام ہاں، رب اور اب لا الہ الا ہو اللہ ہوا کی یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں رب المشرق والمغرب حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں تسلی دی کہ تمہارے دن کے کاموں کے لیے بھی میں کافی ہوں اور رات کے کاموں کے لیے بھی میں کافی ہوں میں رب ہوں مشرق کا اور رب ہوں مغرب کا تو جو میں جو مشرق کا رب ہوں تو تمہارے دن بھر کے سارے کام میں نہیں سنبھال سکتا جو جو اللہ رب المشرق ہے مراد یہ ہے کہ دن بھر کے سارے کام ہم تمہارے بنا دیں گے اور رات کے مغربی لا الہ الا ان کے سوا کوئی ہے بھی نہیں مغرب کے بھی یعنی راتوں رات کے سارے کام بھی بنانے کے لیے ہم ہی ہیں کوئی اور بنانے والا ہی نہیں ہے فرق تفید پہ آپ بھروسہ کیجیے تو ہم جو ادھر ادھر کی فکروں میں زیادہ جو ہے وہ مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں اور ان فکروں کی وجہ سے اللہ کو بلا دیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے بلکہ <coughs> اتنی محنت کر دنیا کے لیے اتنی محنت کر لو کہ ملو پھر طلب ہی و توکل لو یہ اختصار معاش معاش کے لیے اختصار جتنا ملنا ہوگا اس میں مل جائے گا جو مقدر میں ہے وہ کہیں نہیں جائے گا اور زیادہ اس کے اندر بات دوڑ اور زیادہ صبح سے شام تک لگے رہنا وہ کوئی فائدہ نہیں اگر کما بھی لوگے زیادہ تو وہ ادھر کا ادھر نکل جائے گا ادھر کا ادھر نکل جائے گا اور برکت نہیں ہوگی برکت مانی کثیر قلیل النفع ہو یہ بے برکتی ہے اور قلیل کثیر النفع یہ برکت ہے کہ تھوڑی آمدنی میں پورا پڑ گیا آرام سے گزارا ہو رہا ہے صابر و شاکر ہے یہ ہے برکت اپنے مالک پہ کر لو بھروسا چھوڑ دو فکر ہی فکر آنکھو اپنے مالک پہ کر لو بھروسا چھوڑ دو فکر ہی فکر آنکھو آئے گا جو بھی کت زمان کو آئے گا جان میں جانے جان جانے کیا ماں خورشید و انجم جو دیا اپنے بندوں کی جان کو جانے کیا ماں خورشید و انجم جو دیا اپنے بندوں کی جان کر کے تر کے تمنا قرب متلاشید کر کے کرمنا متلا پورے پور شی دے جہاں کو یعنی اللہ اپنی کر کے تمنا کیا انہیں تمنا کیا ناجائز آزموں کا خون تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس آفتاب جیسے کروڑوں آفتاب اپنے قرب کے عطا فرما دیے یہ یہ خورشید یہ چاند سورج ستارے جو ظاہری ہیں یہ کیا جانے جو دولت قلب کو حاصل ہوتی ہے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کو شعر اگر سنا دیتے کہ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ جس دل کو اپنا بناتے ہیں اس کے دل کے عالم کا کیا عالم ہوتا ہے یہ حضرت والے کے الفاظ ہیں اس کے دل کے عالم کا کیا عالم ہوگا جس کو اللہ اپنا مسکم بنا لے اور وہ فرماتے ہیں ہاں کبھی کبھی تو اس ایک خاک کے گرد طواف کرتے ہوئے ہفت آسمان اتنا وسیع قلب ہو جاتا ہے جس دل کو اللہ اپنا بناتے ہیں اس دل کو بہت وسیع کر دیتے ہیں جانے کیا ماں و انجم جو دیا اپنے بندوں کی جان کو پالیا کر کے کر کے تمنا مطلع قرب خورشید جان کو آ میں غلامی مر مرشد پا گئی جان سلطان جان کو آہ فیض غلامی مرشد پا گئی جان سلطان جان کو آہ فیض غلامی جو بھی کو پائے گا جان جانے جان کو دونوں عالم سے پاؤ بہتر تر نام رب جانا کو دونوں عالم سے پاؤ گے لذت نام رب جہاں کو جانے کیا اہل غفلت جہاں میں قرب اہل محبت کی شان کو جانے کیا اہل غفلت جہاں میں محبت کی شان کو جانے کیا غفلت جہاں میں لے محبت کی شان کو دونوں عالم سے وہ دے کر جہاں جس دل جائے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے ارے یارو جو خالق ہے شوق شکر کا جمال شمس کا نور قمر کا نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی حلاوت نام پاک کے کبریا کی دونوں عالم سے پاؤ گے لذت نام رب جانا کو کیا اہل غفلت جہاں میں قرب اہل محبت کی شان کو جانے کیا اہل غفلت جہاں میں قرب اہل محبت کی شان کو آئے گا جو بھی خطب زمان کو آئے گا جان میں جان جان لذت آہ کی اختر کیا خبر بلبلے گل ستا کو لذت آہ سہرا کی اختر کیا خبر بل بولے بل سے کیا خبر بول بولے بل سے بلبلے گلستان کون ہے جو دنیا پہ مر رہا ہے جو دنیا کی فانی لذات پہ مر رہا ہے جو دنیا کی فانی حسن پہ مر رہا ہے دنیا کی رنگینیوں پہ مر رہا ہے یہ یہ بلبلے گلستان ہے جو فانی یعنی پھول تھوڑے دن میں مرجا جاتا ہے اس پہ بلبل فدا ہے مرجھانے والی چیزوں دنیا کی عارضی لذات اور حسن جو ہے یہ سب عارضی اور فانی ہے ان کے پیچھے جو وقت کو ضائع کرتا ہے زندگی ضائع کرتا ہے وہ ہے بلبل گلستان اور آہ صحرا کا قرب اور اس کی لذت کو وہ بج نہیں پا سکتا یعنی جو دنیا پہ مر رہا ہے دنیا کی نعمتوں پہ جو مر رہا ہے رنگینیوں پہ مر رہا ہے وہ اس خود کی لذت کو پا پا اس کی خاک کو بھی نہیں پا سکتا اور لذت آئے صحرا کی اندر صحرا میں جیسے گرانا ہوتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ اپنے قلب کی قلب کی تمام خواہشات کو ویران کر دیا اللہ کے لیے تو اس اس ویران دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی ذات پوشیدہ ہوتی ہے اور جب یہ اللہ کو یاد کرتا ہے درد دل جب شدید ہوتا ہے یاد میں ان کی آہ کرتا ہوں درد دل جب شدید ہوتا ہے یاد میں ان کی کرتا ہوں یہ درد جو ہے وہ دنیا پہ مرنے والوں دنیا کی رگینیوں پہ اور نامائے عالم پہ مرنے والوں والوں کو یہ حاصل نہیں ہوتا چلو بھائی چادر تو خوب گرم ہے ماشاء اللہ اور عمدہ چادر ہے انہوں نے پردیش میں تذکرہ وطن میرے مرشد رحمۃ اللہ رحمت اللہ ساؤتھ افریقہ جنوبی افریقہ کا دسواں سفر نامہ بد نظری کی رائے مسلم میں داخل ہے ارشاد فرمایا کہ بد نظری کرنا مفت کی پریشانی مول لینا ہے اور گدھا پن ہے بد نظری کرنے سے وہ حسین یا حسینہ مل نہیں جاتی بد نظری کرنا مفت میں دل کو جلانا کلپانا ستانا ہے دیکھیے کسی کے دل کو تڑپانا حرام ہے کہ نہیں اور جو بد نظری کرتا ہے یہ بھی تو مسلمان ہے اور مومن کو اپنے دل کو ستانا اور ایزانا ایزا پہنچانا جائز نہیں ہے جیسے دوسرے کے دل کو ستانا جائز نہیں تو اپنے دل کو ستانا کیسے جائز ہوگا لہذا بد نظری کر کے اپنے دل کو مت ستائیے اتفاق و اختلاف کے متعلق علم عظیم ارشاد فرمایا کہ غور کرتا رہا کہ بعض صالحین میں بھی آپس میں اختلاف رہتا ہے ایک دوسرے سے مزاج نہیں ملتا حضرت خانوی رحمۃ رحمت اللہ علیہ کے دو خلیفہ تھے اور دونوں میں بول چال بند تھی دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے نہ ملتے تھے نہ جلتے تھے اور دونوں ایک ہی شہر میں رہتے تھے کسی نے لکھا کہ حضرت دونوں آپ کے خلیفہ ہیں آپ دونوں میں میل ملاپ کیوں نہیں کرا دیتے حکم دے دیجیے کہ دونوں گلے مل لیں حضرت نے فرمایا کہ ان کا اختلاف ان کے اتفاق سے افضل ہے اگر ملاؤں گا تو اور لڑیں گے اس لیے دور دور رہیں تو اچھا ہے ایک کا نام ماسٹر سامن صاحب تھا اور دوسرے کا نام ماسٹر کرم الہی تھا دونوں بہت موٹے تھے لکھیم پور کے رہنے والے تھے جہاں جنگل بہت ہیں شکار کرنے کے لیے خواجہ صاحب ایک ہاتھی پر بیٹھے اور یہ دونوں جن میں بول چال بند تھی لیکن جب کہیں مل جاتے تھے تو سلام کر لیتے تھے یہ دونوں دوسرے ہاتھی پر بیٹھے اتفاق سے کیچڑ زیادہ تھی تو ہاتھی چلتے چلتے روک جاتا جیسے کیچڑ میں دھنس رہا ہو خواجہ صاحب نے جو یہ منظر دیکھا تو اپنے ہاتھی پر سے زور سے فرمایا ایک ہاتھی پر ہیں دو ہاتھی سوار کیوں نہ دھس دس جائے ہاتھی بار بار معلوم ہوا کہ مزاج تو نہیں ملتا نہیں ملتا تو نہ ملے نہ بات چیت کرے لیکن ایک دوسرے کے آزار نہ ہو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے یعنی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی فکر میں نہ رہے مزاج نہ ملنا تو مجبوری ہے اختلاف طبیعت ہے لیکن درپئے آزار ہونا دوسرے کو ایدا پہنچانے کی فکر میں رہنا حرام ہے قرآن شریف کی آیت ہے کلو بابو بازو کم لباس ہم نے کہا کہ اترو تمہارا باغ بعض کا دشمن رہے گا اللہ تعالیٰ کی خبر کیسے غلط ہو سکتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے نبول ہوا ہے پھر وہاں واپسی بھی ہو یہ روح المعانی میں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہاں سے اترو اور دنیا میں کچھ عرصہ رہو لیکن کیسے رہو گے وہاں تمہارا بعض بعض کا دشمن ہوگا چین سے نہ رہو گے اور یہ اس لیے ہوگا کہ دنیا میں زیادہ دل نہ لگے دیکھو ہر ہر بات اللہ وجہ اللہ کی رحمت کے دشمنی بھی جو ہے جو عطا فرمائی یہ بھی وجہ رحمت کے سبحان تاکہ دنیا میں دل نہ لگے جب آدمی بہت زیادہ تنگ آ جاتا ہے حالات سے تو آدمی کبھی چاہتا نا کہ بس اب اللہ میں آپ کے پاس بلا لوں اللہ ایسے حالات نہ پیدا کرے لیکن یہ بھی اس لیے ساری تقوی کام ہے چین سے نہ رہو گے اور یہ اس لیے ہوگا کہ دنیا میں زیادہ دل نہ لگے اگر کوئی دشمن ہی نہ ہو اور آپس میں سب کی محبت ہو جائے تو کسی کا مرنے کو دل چاہے گا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بعض حکم لباس ادو حبوت کا حال یہ ہے کہ تم جا تو رہے ہو مگر تمہارا بعض بعض کا دشمن ہوگا جب کوئی دشمنی کرتا ہے تو میں اسی آیت کا مرامبہ کرتا ہوں جس سے اعتقادی پریشانی ختم ہو گئی مجھے بہت دن تک یہ شکار تھا کہ دونوں اللہ والے ہیں دونوں خلیفہ عالم فاضل اور دونوں صاحب نسبت ہیں پھر کیا بات ہے کہ دونوں کا دل نہیں ملتا اور بات چیت تک بند ہے اس آیت سے اشکال حل ہو گیا کہ دنیا میں بعض بعض کا دشمن رہے گا اب سوال یہ ہے کہ دشمنی دنیا داروں میں بھی ہوتی ہے اور اللہ والوں میں بھی ہوتی ہے لیکن دونوں میں فرق کیا ہے اگر دل نہیں ملتا اور ایک دوسرے میں اختلاف ہے تو اگر اللہ والا ہے تو ایک دوسرے کو ضرور نہیں پہنچائے گا بلکہ اس کے لیے دعا بھی کرے گا اور عقلی طور پر سوچے گا ان نمل مکمنوں اخوتوں یہ میرا بھائی ہے اللہ کا بنایا ہوا بھائی ہے اللہ کا پکارا ہوا بھائی ہے لیکن آیت کلنا کلو کا ظہور ہوتا تو لازمی ہونا تو لازمی ہے کلو کا ظہور ہونا تو لازمی ہے اس عداوت میں کافر ہونے کی قید تو نہیں ہے مسلمان ہیں بلکہ ولی اللہ اور صاحب نسبت ہیں لیکن مزاج مختلف ہے اس لیے دل نہیں ملتا حضرت حکیم علومت خانوی اللہ علیہ نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ دونوں بزرگ ہیں صاحب نسبت ہیں مگر ان کا اختلاف ان کے اتفاق سے افضل ہے کیونکہ جب مطلق مناسبت نہیں تو اتفاق ہو نہیں سکتا اور اگر ہو بھی جائے تو باقی نہیں رہ سکتا یہ فراست مجدد زمانہ ہی کی ہو سکتی ہے سبحان اللہ یہ مجدد زمانہ کی تعلیمات ہیں اللہ نے خبر دے دی کہ بعض حکم لباس ادو دنیا میں جاؤ لیکن بعض بعض کے دشمن رہیں گے تو اللہ کی خبر غلط کیسے ہو سکتی ہے لہذا اگر کوئی یہ چاہے کہ ساری دنیا مجھ سے پیار کرے وہ بے وقوف ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ کچھ لوگ ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے باجو کن لباس نہ حال دلحال سے الگ نہیں ہو سکتا اگر اللہ والے ہیں تو باوجود اختلاف اور دشمنی کے ایک دوسرے کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے دل میں محبت تو نہیں ہوگی مگر نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے دنیا دار ہوں گے تو لڑیں گے ایک دوسرے کے درپئے آزار ہوں گے یہاں تک کہ آپس میں قتل و خون بھی ہو جاتا ہے حابیل و قابیل دونوں سگے بھائی تھے اور اولاد پیغمبر تھے مگر قاتل کون ہے قابیل جس کے نام میں بڑا قاف ہے قابل قاتل ہے قاتل ہے اور حابیل مقتول ہے پہچان کے لیے حضرت نے کتنی آسان بات ہوتا ہے جو قابل ہے اس کے نام میں ہے قاف سے قتل تو قتل قاتل وہ ہے قابل قاتل قابل قاتل ہے حابیل مقتول شبہ ہو جاتا ہے کہ قاتل کون ہے تو یاد کرنے کے لیے آسان ترکیب یہ ہے کہ قابل جس کے نام میں قاتل کا ہے وہی قاتل ہے مغرب کے بعد کچھ احباب حضرت والا کی قبرے میں آ گئے حضرت والا نے مولانا رفیق حتورانی صاحب سے شعر سنانے کے لیے فرمایا انہوں نے حضرت والا کی غزل جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد دو غم بہت درد سے پڑھی جب یہ شعر پڑا صحبت اہل دل سے ملا درد دل ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم تو حضرت مفید دامت برکاتوم نے فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں میں تین سال رہا پندرہ سال کی عمر سے اٹھارہ سال کی عمر تک ان کا کیا کمال تھا وہ سراپا درد محبت تھے علماء ندوہ سب ان سے منسلک اور ان کے معتقد ہو گئے سراپا درد محبت تھے پھر اس کے بعد سترہ سال دن رات مولانا شاہ عبد الغنی صاحب اللہ علیہ کی صحبت میں رہا اور ان کے بعد حضرت مولانا شاہ صاحب داون پر دریا سے استفادہ کیا تین دریاؤں کا پانی میرے اندر ہے ایک دریا کے پارٹ میں جب دوسرا دریا مل جاتا ہے تو پارٹ بڑا ہو جاتا ہے پھر تیسرا دریا مل جاتا ہے تو پارٹ اور بڑا ہو جاتا ہے اس لیے میرے پارٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیے میرا پاٹ تین بزرگوں کی تربینی ہے حضرت تو خود بھی بڑے ولی اللہ تھے تو صاحب نے حضرت سے عرض بھی کیا کہ حضرت آپ کا اپنا بھی تو دریا ہے اس کا بھی تو پاٹ ہے اللہ کی محبت زبان کی محتاج نہیں برطانیہ کے انگریز نو مسلم جو اردو نہیں سمجھتے اور دارالعلوم آزاد ویل میں طالب علم ہیں مجلس میں موجود تھے اور اکثر موجود رہتے ہیں اور والا کی مجلس میں بہت لطف محسوس کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ یہ لندن کے ہیں اردو زبان نہیں سمجھتے لیکن ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے ہیں یہ دین ایسا ہے کہ اس دین کے خادموں کو اللہ تعالیٰ سارے عالم میں محبوب کر دیتا ہے دیکھتے رہتے ہیں مزہ پاتے ہیں مگر سمجھتے نہیں معلوم ہوا کہ مزہ پانے کے لیے سمجھنا ضروری نہیں بے سمجھے بھی مزہ ملتا ہے کیونکہ زبانیں مختلف ہیں لیکن اللہ کی محبت زبان کی محتاج نہیں یہ دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے ربنا تقبل منا انك انك انت انت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم وصلى الله على النبي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کل ان شاء اللہ تعالی ہمارے میرے مرشد محبوب سیدی حسین الدین محبی و محبوب محمود محدوم شمس العلماء میرے محبوب حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب قدام اللہ ملینا کے باز کے لیے وہاں جگہ مقرر ہے اردو میں حضرت کا بیان ہوگا کل کل رات عشا کے بعد ساڑھے آٹھ بجے پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگا کل رات میں مجلس سے ان شاء اللہ میں معمول یہیں پر ہوگی اور اگلا ہفتہ بھی جو ہے اگلے ہفتے کیا تاریخ ہے دسمبر کی تو کل اگلا ہفتہ جو ہے وہ بھی مجلس یہی ہوگی کیونکہ وہاں جو ہمارے سمندھی ہیں کوکن میں جہاں مجلس ہوتی ہے وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں تو خالی اٹھائیس تاریخ کو شاید واپسی ہے تو اگلی مجلس بھی یہیں انشاءاللہ شاء اللہ ہفتے کو یہیں پر ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ